پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے وہ ہر بات سنتا ہے ہر چیز سے باخبر ہے